حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے مثل روایت کیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے والوں سے کوئی چیز خریدی اس وقت آپ کے پاس قیمت نہ تھی پھر آپ کو اس پر منافع دیا گیا تو آپ نے فروخت کر دی پھر آپ نے اس کا منافع بنو عبد المطلب کی بیواؤں پر صدقہ کر دیا اور فرمایا آئندہ میں کوئی چیز تبھی خریدوں گا جب میرے پاس اس کی قیمت ہوگی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوالیس